بائیسواں ہر دن ہر دن اس کے لیے ایک خیراتی ادارہ ہوتا ہے اور اس شخص کو اپنے ریچ میں مقرر کیا جاتا ہے اور وہ اسے اس پر برداشت کرے گا اور وہ اسے اپنی نیکی کے ساتھ اٹھاتا ہے اور کلام کے الفاظ یہ دعا کی طرف چلتے ہیں اور راستہ ایک خیراتی ادارہ ہے